پاکی ہے اسمانوں ہے اور زمے کے رب کو عرش کے رب کو ان باتوں سے جو یہ بناتی ہے